نوع انسانی کا ذہنی اور عمرانی ارتقاء ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے جس مقالے کا ذکر اوپر آیا ہے اس میں انہوں نے تخلیق آدم کے بعد سے لے کر اب تک جاری رہنے والے دور کو نظریاتی تصوراتی ارتقاء آئیڈیولوجیکل ایولیوشن کا دور قرار دیا ہے جب ان سطور کے اجز و ناچیز راکم کے نزدیک ارتقاء کے اولین مرحلے یعنی خالص طبیعیاتی اور کیمیاوی ارتقاء اور دوسرے مرحلے یعنی حیاتیاتی ارتقاء کے بعد ارتقاء کے دو مزید مراحل گزر چکے ہیں اور تیسرا اس وقت جاری ہے ان میں سے پہلا مرحلہ راکن کی رائے میں ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ایولیوشن کا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ حقیقت الحقائق یعنی ذات حق سبحانہ و تعالی اور عظیم حقائق قونیہ سے غیب میں ہونے اور مادی کائنات کے زندہ میں محبوس ہو جانے کے باوجود کسی غیبی اطلاع یعنی وحی ربانی کے بغیر خود اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں آفاق میں گمشدگی سے ہزار دم سے نکلا ہوں ایک جمبش میں کیسے انداز میں چھلانگ لگا کر نکل آئے اور گویا کل آفاق کو خود اپنے اندر جذب یا گم کرتے ہوئے منزل کی بریاست یزداں بکمن آور اے ہمت مردانہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بدیع السماوات والارض اور خالق و مکان کو نہ صرف پہچان لے بلکہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کے جملہ بتانے وہم و گما سے ناطا توڑ کر بالکل اسی کا ہو کر رہ جائے چنانچہ یہ تھا انسان کے ذہنی و فکری ارتقاء کا وہ مرحلہ اول جس کی تکمیل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لگ بھگ پانچ ہزار برس بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ پر جنہوں نے ایسے ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود جہاں ہر نوع کے شرک کے ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے چنانچہ پرستی بھی تھی اور ستارہ پرستی بھی اور سب سے بڑھ کر بادشاہ پرستی بھی اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں واضح رہے کہ صورت الانعام کی آیت تا اٹھہتر کی ایک تعویل یہ بھی ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین آیت نمبر انیاسی یعنی میں نے تو کل قون و مکان اور ہر چہار سو سے منقطع ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالکل اسی کا ہو کر رہتے ہوئے اور میں ہرگز اس کے ساتھ شیر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں چنانچہ یہی وہ توحید کامل تھی جو ان کی پوری شخصیت میں سرایت کر گئی تھی جس کی بنا پر وہ ایک جانب خلیل اللہ قرار پائے اللہ ابراہیم خلیلہ صورت النساء آیت نمبر 125 تو دوسری جانب اپنے بعد کی پوری نسل انسانی کے امام قرار دیے گئے بفہوائے انی جائلک کا اماما سورة صورت آیت نمبر 124 اگرچہ سب جانتے ہیں کہ انہیں اس مقام کے حصول کے لیے اپنی نظری توحید کے عملی ثبوت کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر کڑے امتحانات اور یکے بعد دیگرے سخت سے سخت آزمائشوں اور ابتلاؤں میں سے گزرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر اس ذہنی ارتقاء کی تکمیل کے بعد عمرانی ارتقاء یعنی سوشل ایولیوشن کا مرحلہ شروع ہوا جو عبارت ہے اس سے کہ سرمد کے اشار کے مزداق کے ملا گویت کی محمد بالائے آسمان رفت سرمد گویت کے آسمان با محمد درشد صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شخصیت میں سرایت اور آجناب علیہ السلام کے روئے روئے میں حلول کر کے گویا پوری طرح انٹرنلائز ہو گئی تھی جس سے ایک فرد کی حد تک تخلقوب اخلاق اللہ کا تقاضا بتمام و کمال پورا ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں صداقت اور وفا شعاری اور حلم و تحمل کے جملہ اوصاف عالیہ کا کامل انعکاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ہو گیا تھا اب وہ ایکسٹرنلائز ہو اور انسانی معاشرے اور اجتماعیت میں سرایت کر کے ایک ایسی ریاست وجود میں لے آئے جس میں ذات حق سبحانہ و تعالی کی حاکمیت مطلقہ اور ربوبیت عامہ پورے طور پر منعقد اور مشہود ہو جائیں اور اس طرح اس کی وہ شان بتمام و کمال ظاہر ہو جو اس کے نامی نامی العدل اور صفت مبارکہ بالقسط صورت عال عمران آیت نمبر اٹھارہ میں بیان ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے جن تین رسولوں کا ذکر بار بار آیا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا صرف ایک ہی مرض بیان ہوا ہے یعنی شرک اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت تک انسانی تمدن اتنا سادہ اور فطرت سے اتنا قریب تھا کہ ابھی جنسی بے راہ روی اور معاشرتی فساد مالی لوٹ خسوٹ اور معاشی استحصال اور سیاسی جبر و استبداد یا مستقبرین اور مستضعفین کی تقسیم ایسے عمرانی تمدنی امراض پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہ نظر آتا ہے کہ انسان کی حیات اجتماعی کے ان مفاسد اور امراض خبیصہ کا آغاز ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اب اس وے صدوم اور آمورہ کی بستیوں کی جانب جہاں جنسی بے راہ روی سیکچول پرورجن بدترین اور مکروح ترین صورت میں نمودار ہوئی پھر حضرت شعیب علیہ السلام اٹھائے گئے اپنی قوم مدیانیہ مدیان میں جس میں مالی لوٹ خسوٹ کی مختلف صورتوں کا رواج ہو گیا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا بالخصوص فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب جنہوں نے ایک قوم بنی اسرائیل پر جبر و استبداد اور جبر و ظلم کی حد کر دی تھی بفاوائے الفاظ قرآنی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہ شیعن یستضعف طائفتا منہم یضبیہ ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین سورة القصص آیت نمبر تین ان تینوں جلیل القدر رسولوں کے ذمے میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس اعتبار سے تو کامیابی تینوں ہی کو حاصل ہو گئی کہ تینوں کے مخالفین و معاندین نیست و نابود کر دیے گئے تاہم ان کی دعوت کو اس پہلو سے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کہ ان کی قوموں کی بحثیت مجموعی تقدیر بدل جاتی البتہ یہ کامیابی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے مجبور و مخور قوم کو غلامی اور تعذیب سے بالفعل نجات دلا دی اگرچہ یہ سب کچھ ہوا معجزات اور خالص خر عادت حوادث و واقعات کے ذریعے لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے انہی بنی اسرائیل کی طرف اس وقت جبکہ وہ اپنے دینی و اخلاقی زوال کی انتہا کو پہنچ گئے تھے اور ان کی مذہبی سیادت و قیادت خواہ وہ احبار پر مشتمل تھی یا روحبان پر مذہب کی بدترین پرورجن کے شاہکار کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور آجناب علیہ السلام نے ان کی اس دنیا پرستی کا پردہ چاک کیا جو مذہبیت اور دینداری کے پردے میں ہو رہی تھی اور ان کی حقیقت و روح دین سے دوری اور بے جان رسم پرستی اور خوش قانونی موش گافیوں پر تیز و تن تنقیدیں کی تو ان کے قصر سیادت و پیشوایت میں تو کوئی زور پیدا نہ ہو سکا الٹا انہوں نے آجناب علیہ السلام کو اپنے بس کرتے تو سولی پر چڑھا دیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے وما قطل صورت النسا سورة النساء آیت نمبر 157 کی صورت پیدا کر دی اور آجناب علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسول معاشرتی معاشی اور سیاسی بے راہ روی اور بے اعتدالی اور ظلم و تعدی کے خلاف جہاد تو کرتے رہے لیکن انہیں کہیں کوئی عملی کامیابی حاصل نہ ہو سکی واضح رہے کہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اول تو رسول نہیں صرف نبی تھے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو عدل و انصاف کی جھلک دکھائی وہ اس حکومت و اقتدار کی بنا پر تھی جو ان کی دعوت و جہاد کے نتیجے میں نہیں بلکہ محض اتفاقی یا حادثاتی انداز میں خالص مذہبی طور پر عطا ہوئی تھی تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ سو سال بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں اقبال نے بجا طور پر آئے کائنات کا معنی دیریاب قرار دیا جس کی تلاش میں قافلہ ہائے کو بہت دور دراز اور طویل سفر طے کرنا پڑا اس لیے کہ ایجاد و ابداع کائنات سے لے کر تخلیق و تصویر تک کے جملہ مراحل تنزل و ارتقاء اور پھر قدر فہدہ صورت نمبر تین کے طویل سفر کی منزل مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ تھی جس نے توحید کو بتمام و کمال ایکسٹرنلائز کر کے شہنشاہ ارض و سماوات اور جملہ مخلوقات کے پالنہار کی حاکمیت مطلقہ اور ربوبیت عام ماہ پر مبنی معاشرہ اور ریاست بالفعل قائم کر دی یعنی زمین پر اللہ کی خلافت کا کامل نظام عملاً قائم کر دیا اور اس طرح نوع انسانی کے عمرانی ارتقاء کا مرحلہ اصولی اعتبار سے پائے تکمیل کو پہنچ گیا واضح رہے کہ اقبال علیہ الرحمہ کی اس مصرے کے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہ مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے کاروان انسانیت اور انبیاء و رسول دونوں اپنی آخری معراج کو پہنچ گئے قافلہ انبیاء و رسول اس اعتبار سے کہ ذات حق سبحانہ تعالی جو خود قائم بالقسط ہے کہ جاری کردہ سلسلہ انبیاء و رسول اور تنزیل کتاب و میزان کا اصل مقصد یعنی لیقوم الناس بالقسط سورة الحدید آیت نمبر پچیس اب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پورا ہوا اور کاروان انسانیت اس اعتبار سے کہ اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جو جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ خالص انسانی سطح پر سلسلہ اسباب و علل کے حصار میں رہتے ہوئے اور ٹھوس زمین پر قدم و قدم چلتے ہوئے کی جس سے انسانیت کی عظمت آشکارا ہوئی اور علامہ اقبال کی اس شعر کے مزداق جو انہوں نے غالب کی شان میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سید و جہد محنت و مشقت اثار و قربانی صبر و مصابرت اور ثبات و استقامت سے یہ حقیقت روشن اور مبہرن ہوئی کہ انسان واقعتاً خالق ارض و سما کی تخلیقہ شاہکار اور حقیقتاً اشرف المخلوقات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوت و صلاحیت کے اتھا خزانے ودیات کیے ہیں الغرض اصول اعتبار سے انسانی کامل اور رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر ایجاد و ابدا تخلیق و تصویہ اور تقدیر و ہدایت کا وہ تفیل سفر شکر صد شکر کی جمع بمنزل رسید کے مصداق اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا جو تنزلات اور ارتقاء کے طویل اور پیش در پیش مراحل سے گزرا تھا اور اب اس کا صرف ایک ضمنی مرحلہ باقی ہے یعنی یہ کہ جو بلند چھلانگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے اور اجتماعیت کو آج سے چودہ سو سال قبل لگوائی تھی وہ خدارا آ کرم بارے دیگر کن کے مصداق دوبارہ لگے اور اس شان سے لگے کہ کل روئے اور پوری عالم انسانیت کو اپنی آگوش رحمت میں لے لے چنانچہ یہی ہے نو انسانی کے عمران ارتقا کی وہ آخری منزل جس کی جانب قافلہ انسانیت خواہی نخواہی کشاں کشاں بڑھ رہا ہے اس حال میں کہ اس کی جھولی میں علم و حکمت اور بالخصوص اعلیٰ سماجی اقدار کی جو بھی خیر موجود ہے وہ فی الحقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خیرات ہے اور اس خیر کی تکمیل کی آرزو کے ضمن میں وہ اس وقت بالکل اسی طرح تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرگردہ ہیں جیسے اربوں سال قبل قافلے ہائے رنگ و بو نکلے تھے بقول اقبال ہر کجابینی جہان رنگ و بو آنکھ کی خاکش برویت آرزو یا زنور مصطفیٰ اور بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ امر قطعا شدنی اور اٹل ہے کہ ارتقاء نو انسانی کی یہ آخری منزل لازمن آ کر رہے گی اور کل روئے اور پوری عالم انسانیت پر وہ نظام عدل و قسط سایہ فگن ہو کر رہے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر ہے اس لیے کہ متعدد صحیح اور مستند احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سریع اور واضح پیشن وارد ہوئی ہیں کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھائے گئے صحیح مسلم انصوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو کل روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ بہرے کا بنا ہوا گھر بچے گا نہ اونٹ کے بالوں کے کمبلوں سے بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے خواہ وہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہو خواہ کمزور کی مغلوبیت کی بنا پر یعنی یا تو گھر اور خیمے والوں کو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ وہ خود اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا دوسری صورت میں اللہ انہیں مغلوب فرما دے گا چنانچہ وہ اسلامی ریاست کی تابے داری اختیار کر لیں گے اس پر راوی نے کہا تب وہ بات پوری ہوگی جو فرمان الہی فرمانی الہیقین اللہ آیت نمبر انتالیس میں وارد ہوئی ہے مسند احمد ان مقداد الاسود اور خود قرآن حکیم میں وارد شدہ سگرا و کبرا کا منطقی نتیجہ بھی یہی ہے چنانچہ قرآن حکیم میں تین بار تو یہ الفاظ مبارکہ ہو بہو اور جو کہ تم وارد ہوئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ سورة التوبہ آیت نمبر 33 سورة الفتح آیت نمبر 28 اور سورة الصف آیت نمبر 9 گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست غلبہ دین حق ہے اور پانچ مرتبہ مختلف الفاظ میں ادا ہوا یہ مضمون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پوری نو انسانی کے لیے ہیں جن میں سب سے زیادہ واضح اور صحیح الفاظ یہ ہیں کہ مماح کا فتح سورة السبا الصبا نمبر اٹھائیس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پوری نو انسانی کے لیے ہوئی تھی لہٰذا منطقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد بتمام و کمال اسی وقت پورا ہوگا جب وہ صورت پیدا ہو جائے گی جو متذکرہ بالا حدیث میں بیان کی گئی ہے چنانچہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی اس نگاہ نے جس کے بارے میں خود ان کا کہنا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود مستقبل کے پردوں کو چیر کر اس آنے والے دور کی کوئی جھلک دیکھ لی تھی جب یہ فرمایا کہ آسمان ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سینیا پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبی کھا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں ماہ حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے البتہ دو باتیں واضح رہنی چاہیے ایک یہ کہ یہ سب کچھ از خود نہیں ہو جائے گا بلکہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کی اسی طرح کی جد و جہد محنت و مشقت عیسر و قربانی صبر و مصابرت صبات و استقلال اور سرفروشی و جانفشانی سے ہوگا جس کا نقشہ محمد رسول اللہ والذین معاہو کی پاک سیرتوں میں نظر آتا ہے اور دوسری یہ کہ اس خوشگوار اور جان فضا منظر سے قبل موجودہ امت مسلمہ کی پیٹھ پر دین حق کے سوا السبیل اور سرات مستقیم سے انحراف کے باعث عذاب الہی کے وہ کوڑے بھی پڑھ کر رہیں گے جن کی خبریں خطب احادیث کے ابواب فتن ملاحم اور اشرات الساعہ اور علامت قیامت میں دی گئی ہیں تاہم اس تعجیب و تاجر کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتمام و کمال ظہور و بروز کا دور آ کر رہے گا اور اس کا راستہ نہ ابلی سے لعین اور اس کے شیاطین جنو انس پر مشتمل لشکر روک سکیں گے نہ یورپ کی مشینیں اور ان کی آسمان سے بات کرنے والی ٹیکنالوجی روک سکے گی اور یہی ارتقاء انسان کی وہ آخری منزل ہوگی جس کے بعد قیامت آ جائے گی اور وہ سلسلہ و مکان جو بگ بینگ سے شروع ہو کر آج تک پھیل رہا ہے یوم نتوی سجل کما بدعنا اول خلق سورة الانبیاء آیت نمبر 104 کے انداز میں لپیٹ اور سمیٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد کون جان سکتا ہے کہ کل ہوا فی شان سورة الرحمن آیت نمبر 29 کی شان رکھنے والا الخالق البار المصور اس بشکست و روان شد کی کیفیت کے بعد تکوین و تخلیق کی کون سی نئی بساط بچھائے گا ہم یقین کے ساتھ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سورة الرحمن آیت نمبر 26 تا 27 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین